الباب الثلاثون ومئتان باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ہر مہینے تین روزے رکھنے کے مستحب ہونے کا بیان والافضل صومها في الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقيل الثاني عشر عشر عشر والثالث والرابع والصحيح المشهور هو الأول امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ ایام بید کے تین روزے ہر مہینے رکھے جائیں اور یہ چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ ہے اور بعد کے نزدیک بارہ تیرہ اور چودہ تاریخ ہے صحیح اور مشہور بات پہلی ہے وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی ہر مہینے تین روزے رکھنے کی چاشت کی دو رکعتیں پڑھنے کی اور یہ کہ سونے سے قبل میں وطر ادا کر لیا کروں بخاری و مسلم وعن الدرداء قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبألا أنام حتى أوتر رواه مسلم حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی ہے زندگی بھر میں انہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا ہر مہینے تین دن کے روزے رکھنے کی چاشت کی نماز کی اور یہ کے سونے سے قبل میں وطر ادا کر لیا کروں وعن بن بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله متفق عليه حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے تین دن کے روزے رکھنا سارا سال روزہ رکھنے کے برابر ہے یا ہمیشہ روزہ رکھنا ہے بخاری و مسلم وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم فقلت من أي الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم رواه مسلم حضرت معاذة عدوية نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے تین دن کے روزے رکھتے تھے انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے پوچھا مہینے کے کون سے حصے کا روزہ رکھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آپ یہ پروا کیے بغیر کہ یہ مہینے کا کون سا حصہ ہے روزہ رکھتے تھے مسلم وعن ابی ذر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو مہینے میں تین روزے رکھنے کا ارادہ کرے تو تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ رکھ اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه أبو داود حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام بیض یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے ابو داود وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر رواه النسائي بإسناد حسن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت اور سفر دونوں حالتوں میں ایام بید کے روزے نہیں چھوڑتے تھے اس حدیث کو امام نسائی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے